ابو عثمان سے روایت ہے کہ سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے جب وہ ایک مقام پر ٹھہرے تو لوگوں نے ان کی طرف کھانا کھانے کا پیغام بھیجا جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں لوگوں نے کھانا لگایا اور جب وہ فارغ ہونے کے قریب تھے تو سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے لوگوں نے دوبارہ کھانے کی دعوت دی تو اس بار انہوں نے کھانا شروع کر دیا یہ صورتحال دیکھ کر لوگوں نے پہلے والے قاصد کی طرف ازراہ تعجب دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ اسی نے روزے کا پیغام دیا تھا لیکن اس نے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو اللہ کی قسم انہوں نے کہا تھا کہ وہ روزے سے ہیں اس وقت سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے اور پھر ہر ماہ کے تین روزے سال بھر کے روزوں کے برابر ہیں میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں تین روزے رکھ لیے تھے اب میں اللہ تعالیٰ کی رعایت کی بنیاد پر روزہ افطار کر رہا ہوں جبکہ میں نے اللہ سے کئی گنا اجر پانے کے لیے روزہ رکھا تھا حدیث نمبر انتالیس سو پینتالیس مسنت احمد